حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں رکتے تھے اور شہد پیتے تھے پھر میں نے اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ کہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے شہد پیا ہے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں اور اب کبھی نہیں پیوں گا کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں مغافیر کی بو آتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ ایسی چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے ان تطوبہ الا اللہ میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور از اثر نبی الابادی ازواج ہی حدیثہ سے اشارہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہے کہ نہیں میں نے شہد پیا ہے اور مجھ سے ابراہیم بن موسا نے ہر شام سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کبھی میں شہد نہیں پیوں گا میں نے قسم کھا لی ہے تم اس کی کسی کو خبر نہ کرنا پھر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اکانوے